خزائن معرفت و محبت ایک مجموعہ ہے حضرت والا میرے مرشد محبوب سیدی محبی و محبوب مرشدی مولا عارف اللہ سراج الملک الدین دورہ شیخ الرحم اور عارف بلّہ حضرت مولانا شاہ کی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور یہ ارشادات و کو آج سے تقریباً پچاس برس پہلے سیدی میرے مرشد ثانی میرے محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مشرقی و مورتی و محسنی صدیق وقت قلندر قلم حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ لے ان کو ضبط فرمایا تحریر فرمایا اس کے اشاعت کا انتظام بھی فرمایا اس میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے چند شاہ ہیں وہ پیش خدمت ہیں اور اس میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ نئے نئے آنے والے اس کو ان کے لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بھیجا ہے کہ یعنی دنیا میں آ کے اللہ کو پہچانے جیسا کہ قرآن پاک میں سب جانتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوا ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے کوئی دوسرا مقصد نہیں فیکٹری لگانے مال و اولاد جمع کرنے اولاد کو زیادہ اولاد کے سارے کام کرنے یا ان کو مقصد بنانا کام تو سارے کرنے ہیں لیکن اس کو مقصود بنا لینا بعض لوگ اولاد کے لیے اپنی اتنی جان ماری کرتے ہیں کہ اپنا دین کھو دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے مقصود نہیں بنانا ایسے ہی دنیا کے بہت سے کام ہیں ریسرچ بھی ہو رہی ہے سائنٹیفک ریسرچ بھی ہو رہی ہے خدمت خلق بھی ہو رہی ہے بہت سارے شعبے ہیں لیکن یہ سب مقصود نہیں ہے یہ سب ذریعہ ہے اگر مسلمان ہے ایک کام کرتا ہے یہ سب ذریعہ ہے حصول رضاء الہی رضاء الہی کا ذریعہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اگر کافر ہے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کتنی بھی خدمت خدمت خلق کرے کتنے بھی اچھے نیک کام کر دے جب تک ایمان نہیں ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا پتون کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہاں پر لیا پتون معنی میں لیا کے فون کے یعنی پہچانو ہم کو اس لیے بھیجا دنیا میں اور فرمایا کہ یہاں کیوں لیا بدون فرمایا اس لیے فرمایا کہ معرفت اللہ کی پہچان وہی مقبول ہے اور وہی قبول ہے جو عبادت کے راستے سے ہو جیسا کہ آج کل جعلی لوگ پیدا ہو گئے نہ نماز نہ خود نہ نماز خود پڑھتے ہیں نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ کوئی دوسرے ان کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں نہ داڑھی نہ مجھ دین سے بالکل بے بہرا ہے اور وہ پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ تیر تو کیا یہ تو پیر بھی نہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ساری حالات پہلے ہی سے ہیں کہ قیامت سے قریب کیا ہونے والا ہے کیا کیا حالات ہے اللہ کے علم میں ہے اس لیے قرآن پاک ایک بلیغ کتاب ہے ہاں قیامت تک کے آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہیں سمجھ اور فہم کی بات ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہاں بدون فرمایا تاکہ ہمارے بندے دھوکہ نہ کھائے جعلی لوگوں سے کہ بغیر عبادت کیے اور یا پھر لاکھ قبلہ سارنگی بچ رہا ہے اللہ رسول کے نام کے ساتھ تو ایسی عبادت ایسی معرفت اللہ کی کے نہیں تو مقصد انسان کے پیدا ہونے کا اللہ کی پہچان اب اس پر پہچان سے کیا حاصل ہوگا جب پہچان ہو جاتی ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے ہے نا معرفت سے محبت پیدا پیدا پہچان کیوں چاہیے معرفت کیوں چاہیے اس معرفت سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت ہمارا ذریعہ نہیں ہے محبت اللہ کی ہماری ذریعہ نہیں جاتے ہیں تو جیسے حضرت والا اللہ علیہ نے ایک واقعہ ایک مثالی بیان فرمایا کہ دیکھو بھائی ایک بچہ ہے اس کا باپ جو ہے پیدائش پہ ہی یا پیدائش سے پہلے ہی کہیں باہر ملک کمانے کے چلا گیا اب وہ بچے نے اس کو دیکھا ہی نہیں دس برس پندرہ برس گزر گئے اور باپ جو ہے باہر کما کما کے بھیج رہا ہے اسی کمائی سے روٹی کھا رہے ہیں گھر والے اسی کمائی سے کپڑا خرید کے پہن رہے ہیں اسی کمائی سے گاڑی دی اسی کمائی سے تھوڑا گھر وغیرہ بنا لیا سیٹ کر لیا اب پندرہ سولہ برس بعد یا بیس برس بعد وہ باپ اپنے گھر واپس آ رہا ہے اور اطلاع کر دی کہ میں فلاں فلائٹ سے میں آ رہا ہوں اب بیٹا جو ہے اس کو لینے کے لیے باپ کو لینے کے لیے جا رہا ہے تو ابھی سوچ ہے کہ باپ کو کبھی زندگی میں میں نے دیکھا نہیں کیسے پہچانوں گا تو راستے میں بڑے میاں ایک مل گئے پرانے کہا کہ بیٹا مجھے ساتھ لے لو میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں میں بتا دوں گا ٹھیک ہے چلیے لے گئے اب ایئرپورٹ پہ جب مسافروں کا انتظار کر رہے تھے تو اتنی دیر میں بڑے میاں کو کچھ وغیرہ لگا وہ چلے گئے اتنی دیر میں ایک اور بوڑھا آدمی اندر سے مسافر آ رہا تھا سامان وزنی ساتھ میں کہا کہ بیٹا بوڑھا ہوں ذرا یہ سامان ہمارا گاڑی تک پہنچا دو انہیں کہا میرے پاس وقت نہیں ہے میں تو اپنے باپ کو لینے آیا ہوں اور مجھے آپ نے کیا کوئی سمجھا ہوا میں نہیں اٹھاتا آپ کا سامان اتنی دیر میں وہ بڑے میاں جن کو ساتھ لے گیا تھا اور وہ آ گئے انہوں نے کہا کیا غضب کرتے یہ تو تمہارے باپ ہیں او ہو آپ جو پہچان لیا کہ یہ میرے باپ ہے ساری عمر میری انہوں نے مجھے کھلایا پلایا انہوں نے مجھے کما کما کے بھیجا ان پسینے کی کمائی بھیجی تو کس قدر محبت میں اس کی جوش جوش آ گیا اب کہہ رہا ہے کہ معاف کر دیجیے سے غلطی ہوئی آپ کو پہچانتا نہیں تھا تو آپ پہچان لیا لائیے اب میں سامان تو کیا آپ کو ہی کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتا ہوں تو معرفت جیسے ہی ہوئی محبت پیدا ہوگی یہی بندے کا کام ہے اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کی محبت کے تذکرے اللہ کی نعمتوں کے تذکرے اللہ کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر اللہ کی محبت کے حصول کی باتیں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اپنے دنوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی نعمتوں کے قبضے کے حقیقی پالنے والے ابو العالمین ہمارے اللہ ہیں اور وہی ہمیں زندگی دیتے ہیں زبان سے تو ہم کہتے ہیں لیکن دل میں ہمارے یقین کمزور ہے تو ایسے سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے معرفت پیدا ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اور بھی اور بھی بہت سے کام اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں ہمارے دل میں کیا کیا کام اللہ نے رکھے ہیں اور ان سے کیسے اللہ کے راستے میں ترقی ہوتی ہے یہ سب معرفت کی باتیں سن سن کر محبت پیدا ہوتی ہے جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بس وہی دنیا میں بھی کام آتی ہے آخر بھی کام آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے دو طریقے ہیں ایک مثبت عبادات ایک مثبت عبادات جو یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کام کرنے کے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنا زکات دینا حج کرنا جہاد فرض ہو جائے تو جہاد کرنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا زکات دینا صدقات دینا کسی کے ساتھ نیکی کر دینا اور کسی کو جو ہے مدد کر دینا تمام جو نیک کام ہیں یہ عبادات مثبتہ ہے اور یعنی پازیٹو اور ایک عبادات منفیہ یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کرنا ہے جھوٹ بولنا منع ہے چوری کرنا منع ہے ڈاکہ ڈالنا منع ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا مطلوب کی بات ہے معمولی اذیت بھی منع ہے حرام ہے ایسے ہی عزت کرنا حرام ایسے ہی بد نگاہی کرنا حرام اور بہت سے گناہ ایسے ہیں تو یہ عبادات منفیہ جو ہیں یہ فرائض واجبات اور سنت مقدہ جو عبادات مستقط ہیں ان کے ساتھ ساتھ عبادات منفیہ سے بچنے سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے بہت زیادہ تیزی سے نوافل عبادات کے مقابلے میں عبادات منفیہ یعنی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچنے سے اللہ کے راستے میں بہت جلدی اور بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے نسل عبادات بھی اللہ کے قرب کے لیے اللہ کے راستے میں ترقی کے لیے آدمی پڑھتا ہے کرتا ہے عبادات لیکن جو جو آدمی اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے بچتا ہے اس کو اس آدمی کے مقابلے میں جو نوافل اور ذکر و اذکار کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے تو اور لیکن گناہ کی کر ڈالتا ہے اور لکی سے بھول سے نہ جانتے ہوئے نادانی میں کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ شخص جو فرائض واجبات اور سنت موبلۃ تو ادا کرتا ہے پابندی سے لیکن نوازل نہیں پڑھ پاتا کمزوری کی وجہ سے روح کی وجہ سے وقت کی کمی کی وجہ سے لیکن گناہ ایک نہیں کرتا اس کی ترقی جو ہے بہت تیزی سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی عبادات ہر مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس میں لذت آتی ہے کچھ نہ کچھ دل کو سکون ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا یہ اللہ کی یاد کی خاصیت ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے دل کو ٹھنڈک ہوتی ہے سکون ہوتا ہے لذت بھی آتی ہے لیکن عبادات منفیہ جو ہے وہ ایسی عبادات ہے یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ وہ عبادت ہے جس کو جو دل پر بہت گراں گزرتا ہے نفس سے بہت گراں گزرتا ہے بہت مشقت کرنی پڑتی کیونکہ نفس میں تقاضے گناہ کے اللہ نے رکھے ہیں اور ان تقاضوں کو دبانا آسان ہے مشکل کام ہے اس لیے جو مشکل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مشقت کی وجہ سے اس کو بہت پیار فرماتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے شکستہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کوئی انسان ہے اس کو اس کے اندر حسن و عشق کی کشش کا اتنا مادہ ہوتا ہے بعض کے اندر کم ہوتا ہے بعض کے اندر زیادہ ہوتا ہے بعض کے اندر بالکل ہی نہیں ہوتا لیکن وہ ہجڑے ہوتے ہیں جن میں بالکل نہیں ہوتا یا تو وہ ہجڑے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں یہ مادہ تو مرد کے اندر اور عورت کے اندر اللہ نے رکھا ہے کشش کا بعض لوگوں کے اندر اس قدر کشش کا مادہ ہوتا ہے حسن اس کا قدر مادہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے اس تقاضے کو وہ دباتے ہیں تو دل ان کا چور چور ہو جاتا ہے بالکل شکستہ ہو جاتا ہے اس پر میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کشے ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں کیا رہا میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں کیا کو یہ تو ایک تمثیل ہے ماں جس محبت سے بچے کو چون سکتی ہے لے سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ننانوے درجے بڑھ کر سو درجہ اللہ کی رحمت محبت ہے اور بندوں پر پورے بنی بنی نو کو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحمت سے نوازا ہے جس کی وجہ سے سارے جو لیتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اپنے متعلقات سے یہ نام ہے حصہ اللہ تعالیٰ کے بات ہے اس اس درجے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چومتے ہیں پیار کرتے ہیں محبوب بنا لیتے ہیں قریب کر لیتے ہیں ماں کو جب بچے پہ پیار آتا ہے تو اس کو کر کے چمٹاتی ہے نا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بڑھ کے اس کو چمٹا دیتے ہیں تو یہ عبادات منفیہ میں کوشش کرنے کی ترقی کا راز ہے کہ اس راستے سے اللہ تعالیٰ جلدی ترقی عطا فرما دیتے ہیں آؤ دیا دار سے ہو کر گزر چلے دیا دار سوری دار کہتے ہیں سوری کو پھانسی کو تو آؤ دیا دار سے ہو کر گزر چلے سنتے ہیں اس طرح سے مسافت رہے گی کم کثرت سے نوافل پڑھنا آسان نہیں ہے زور کا زمانہ ہے طبیعتیں کمزور ہیں لیکن جو شخص یہ ایک کام کرے جس کے لیے کوئی ڈنٹ نہیں کرنے پڑتے اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا صرف دل پر نفس پر جو گرانی آتی ہے نافرمانی سے بچنے میں بس اس کو برداشت کرنا ہے نفس کو قابو میں کرنا ہے اور نفس کو قابو میں کرنا سیکھنے سے آ جاتا ہے تدابیر ہیں تدابیر اختیار کرو نفس کو قابو کرنا آ جائے گا کہ نفس کو کیسے شکست دینا ہے نفس ہمارا دشمن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ یہ نفس جو ہے تمہارے پہلو میں ہے تمہارا دشمن ہے یہ تمہارے پہلو ہی ہے ایک خارجی دشمن ہے انسان کا اور ایک داخلی دشمن ہے خارجی دشمن شیطان ہے شیطان بھی بسوسہ ڈالتا ہے گناہ کا لیکن حضرت نے فرمایا ہے کہ وہ اتنا بزی ہے کہ وہ ایک آدمی کے پیچھے پڑ کے خراب نہیں کرتا بسوسا ڈال کے چلا جاتا ہے اتنا ہے اس کے پاس بہت کام بہت لوگوں کو بہکانا ہے تو دوست ڈال کے وہ چلا جاتا ہے باقی کام نفس کرتا ہے اب نفس اس تقاضے کو بار بار انسان کو اکساتا رہتا ہے کر لے کر لے کر لے دیکھ لے اور بدل دیکھ لے کیا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں اور دیکھ دیکھی تو لیا کیا نہ نہ لیا دیا دیکھی تو لیا میرے مرشد فرماتے تھے کیا مدد کرتے ہو دیکھ لیا خدا اور رسول کی نافرمانی کری نافرمان کا لقب لے لیا تو خدا رسول کے تو فرمان اس لیے کہ قرآن پاک کا حکم ہے اور حدیث پاک میں لائیں گے نظر بخاری شریف کی حدیث ہے لائیں گے نظر آنکھوں کا زینا ہے نظر نہ محرم کو دیکھنا چاہے وہ حسین ہو چاہے حسین اور مرشد میرے میں فرماتے تھے چمکین ہو یا چمکینا نمکین ہو یا نمکینا دمکین ہو یا دمکینا حسین ہو یا حسین کا پاپ یا حسین کا دادا کسی کو بھی دیکھنا چاہیے اس لیے مدے کو اللہ نے منع فرمایا ہے تو لوگ دیکھنے کو معمولی مت سمجھو خدا رسول کی نافرمانی کا لقب آپ نے لے لیا خدا رسول کے نافرمان ہو گئے اور آنکھوں کے دن آکار ہو گئے بتائیے اگر کوئی داڑھی ٹوپی داڑھی والا ہو پکی سر پہ کرنے بھی کھلے ہیں بھی لمبا ہے اور کسی نام کو دیکھ رہا ہے خدا اور رسول کا نافرمان ہو رہا ہے اور آنکھوں کا آکار اس صورت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے بتائیے اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہے تو حقیقت اس کی کیا ہوئی ہر چیز میں حقیقت کے اعتبار سے وہ دینا نہیں تو حقیقت اس کی کیا ہے کہ آنکھوں کو دینا کا ہے اور اللہ رسول کا نافرمان ہو گیا اور اللہ ناظر منظور ہے مشکا شریف کی حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا فرمائی کہ جو دیکھتا ہے اور جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے لڑکوں میں بھی ہے لڑکے بھی بن ٹھن کے یہ بے ریش لڑکے ہوتے ہیں ان کے اندر بننے ٹھننے کی کی بنانے سنوارنے اپنے کو بہت عادت ہو جاتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ایک دوسرے لوگ نظر مارتے ہیں اور نظر نظر بازی حرام ہے جس طرح نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے ریش لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت ضروری ہے اگر یہ سب چیز نہ ہوتی تو بتائیے کتنی جگہوں پر جو ہے بدفھیلیاں ہو رہی ہیں ہم جنس پرستی کیا چیز یہ تو تو پھر نظر پہلے نظر پڑتی ہے تبھی تو تقاضا ہوتا ہے خواہش بھی تو ہوتی ہے اس حرام کام کی کی تو اس لیے وہی یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے مولوی کا بتایا ہوا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا بنایا ہوا مسئلہ ہے یعنی ہم نے پیدا تو کیے ہیں لیکن ان کو دیکھنا مت ہاں؟ ماں سے بچے کو دے دیا آپ نے اور اس کو کہہ دیا دیکھو بیٹا اس سے چولہا جلانا اپنے آپ کو مت جلانا تو اس میں کس کا قصور ہے اگر بچہ آگ لگا لیتا ہے اس میں کس کا قصور ہے ہاں؟ تو بچے کا قصور ہے ماچس کو دیا تھا قاعدے کے کام کے لیے اس سے چولہا جلا کے آپ اس پہ کھانا پکائیے چائے پکائیے اور بریانی پکائیے قورمہ پکائیے اور جتنے مزے مزے کی ڈشیں ہیں وہ پکائیے لیکن اس کو اپنے آپ کو آگ لگانا عقل مندی نہیں ہے پھر حقوقی اور یہی امتحان ہے اللہ نے یہ سب تقاضے رکھ دیے پھر منع فرما دیا پہلے تقاضے رکھ دیے پھر منع فرما دیا یہ اور یہی انسان کا کمال ہے انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ مشرف کرنے والی اشرف المخلوقات بنانے اور فرشتوں سے زیادہ افضل کرنے والے یہی یہی خصوصیت ہے کہ تقاضے ہونے کے باوجود یہ عمل نہ کرے اور اس کی عزت بھی اسی میں اگر خلاف کرے گا تو ذریعہ ہوگا پریشان رہے گا بے چین رہے گا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا من ذکری لہو معیشت جس نے ہماری نافرمانی کی مفہوم ہے اس کا جس نے ہماری نافرمانی کی اس کی معیشت کو تخت کر دیا جائے طرح طرح کی پریشانیاں طرح طرح کی مصیبتیں حادثات روزی میں تنگی بیماریاں کیا کچھ اس پر ڈوب پڑتا ہاں، میرے حضرت نے سناتے تھے یا اقربا بدلی مزاج دوست بدلا نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا ہاں، اور جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے جو اللہ کا ہو گیا پھر ساری مخلوق اس کی عزت کرتی ہے ساری مخلوق اس کے آگے پیچھے پھرتی ہے تو تقوا میں ایک عزت ہی عزت ہے اللہ کے ہاں تقوا ہی میں عزت ہے جب اللہ کے ہاں بندے کی عزت ہو گئی تو مزہ ہے کہ کوئی پھر اس کو اس شخص کو چکھے اس کو خدا رکھے اسے کون چکھے ہے نا اور جسے خدا نہ خدا نہ رکھے اسے سب چکھے پھر جو ہر طرف سے پریشانیاں مصیبتیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے فلک مانی آسمان کمان جس میں تیر چلاتے ہیں جس میں رکھتے بلائیں تیر یہ جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں بلائیں تیر اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ ہے اسی کے زیر قدم اما ہے بس اور کوئی بھی مطلب نہیں دونوں جہان کی سکون اور آرام اور راحت اور چین سے رہنے کا طریقہ اللہ کو راضی کرنے میں ہے نا اور اللہ تعالیٰ نے اس راستے کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کے لیے طرح طرح کے انعامات دنیا ہی سے گنوا دی دنیا ہی میں شروع ہو جاتی یہ نہیں کہ ابھی مریں گے پھر جا کے جنت ملے گی جب کوئی آرام سکون نہیں جو اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دیتا ہے بس اس کا راستہ بالکل آسان اور طرح طرح کے انعامات سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوئی انسان ایک جنگل ہے اس میں آگ لگی گئی بہت زبردست اس کی طرف جا رہا ہے یہ راستہ نافرمانی کا ہے اب جیسے جیسے جنگل کی طرف چلتا چلا جائے گا آگ کی گرمی اور دھواں اور جھلستا چلا جائے گا پریشانی بے چینی مصیبت اور ایک شخص صحیح راستے پہ چلنا ہے اللہ کی فرما بننا ہے تو وہ ایک بہت بلستان صاف جس میں رنگ پھول کھلے ہیں نہریں ہیں پانی ہے ٹھنڈا وہاں کی ہوائیں جیسے جیسے چلتا جا رہا ہے اس طرح وہاں کی ہوائیں ٹھنڈا اس کو مشغول کر رہی ہیں مسرور کر رہی ہیں مسرول یہ مسرور صاحب مسرور کر رہی ہیں اس کو ہیں جو اللہ کی طرف چلتا ہے اس کے قلب کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ خوشی سے نماز ایک عجیب خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں کیسی خوشی ہوتی ہے دل کو ایک سکون اور اطمینان ملتا ہے ایسے ہی جو آدمی اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے اپنے نفس کے خواہشات کے خلاف اپنے دل کو توڑ دیتا ہے بس اس دل کا تو پھر عالمی میں پوچھا اس دل کو اللہ پیار کر لیتے نادیدہ سب گوسا رسید یہ میرے حضرت کا فارسی شعر ہے از لب نادیدہ کا سب گوسا رسی نہ دیکھنے والے لبوں سے سو لبوں سے اللہ تعالیٰ سو کوسے لے لیتے ہیں اپنے نہ دیکھنے والے از لب نادی سب گوسا رسید منچ گوئم رو چلے ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پاس وہ اللہ نہیں جب میں اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہوں تو میرے دل کا پیار کیسے لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے سینکڑوں سے میرے دل کو ادا ہوگا ماں بھی کیا بوسا دے گی بچے کو جو رب اپنے بندوں کو بوسا دیں گے تو یہ راستہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں اپنی پوری جان لگانی پوری جان گانا بجانا اور فلمیں دیکھنا اور نظر کو خراب کرنا چاہے وہ سائن بورڈ پہ تصویر بنی ہو چاہے نیٹ پر ہو لیپ ٹاپ پہ ہو موبائل میں ہو نیٹ کیفے پہ ہو کہیں پر بھی ہو بازار میں ہو مارکیٹ میں ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور جو کرے گا اپنا نقصان کرے گا نا بھائی کسی کا کیا لے گا اپنا نقصان کرے گا تو کسی کا کیا جاتا ہے آپ نظر خراب کرے خود اپنے آپ کو پریشان کرے گا خود مصیبت میں مبتلا ہوگا تو یہ ہے راستہ گناہوں سے بچنا خصوصاً نگاہ کی حفاظت کرنا یہ میرے مرشد کا خاص مضمون تھا گناہوں سے تو ہر گناہ سے بچنا ہے زبان کے گناہ بھی ہیں اور بھی گناہ ہیں ہاتھ پیروں کے گناہ ہیں اور کانوں کے گناہ ہیں لیکن خاص طور سے جو شخص اس امن کا اہتمام کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہر گناہ سے بچنے کی محض توفیق نہیں ہوگی بلکہ ان گناہوں سے بچنے میں اس کو ایک مزہ آنے لگے گا حلاوت نصیب ہو جائے گی کیونکہ نگاہ کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ایسی حلاوت نصیب کریں گے جو دل میں اپنے موجود پائے موجود یہ نہیں کہ محسوس ہے بلکہ موجود ہے اب موجود ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی نظر بچائی لیکن کچھ اندازہ نہیں ہوا حالانکہ ہوتا ہے فرمایا کہ محسوس نہیں ہوتی موجود ضرور کیونکہ اللہ کمر حاکمین کا وعدہ ہے کہ ہم دیں گے اس کو پھر کیسے ممکن ہے کہ جو کام ہم اللہ کی مرضی کا کریں اور اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو ہم کمزور ہیں اپنے کام میں اللہ کمزور نہیں خدا با وفا و با اللہ تعالیٰ ہر وقت با وفا ہے ادھر بندے نے پکارا یا اللہ ادھر وہاں سے غیری آواز آتی ہے کیا تو سے دور دور پہ الناس کبھی کل کریم تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال کب وہ وقت آئے گا ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہم اپنی شامت عورت سے ان سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی بے حد قدر کرتے ہیں اور ان آنسو کی جو اللہ کی محبت میں بہ جائیں شہیدوں کے خون کے برابر ہو سکتے بھی کون چاہے مجھے کا ہونے چاہیے ان آنسو کی یہ قیمت ہے کہ اللہ کی محبت کے آنسو اللہ کے خوف سے بہے ہوئے آنسو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو غم دل کو آتا ہے اللہ پاک اس کی بڑی قدر فرماتے ہیں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو دیکھو دوستو اسی زندگی کی زندگی میں جو کرنا ہے کر جاؤ بھائی اس کے بعد ایسی ایسے ہیش تو ہر ایک کو چاہیے آرام ایک کو چاہیے تو تھوڑی سی مشقت ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ اسی دنیا سے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش فرما دیتے ہیں بارش جو ان کے راستے میں چلتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں فلن ہے یا حیات طیبہ ہم ضرور بھی ضرور اس کو حیات طیبہ یعنی مزے زندگی لطف زندگی اللہ آکم الحاکمین مین کو آدھا اور ایسے ہی جو نہیں کرے گا اس کے لیے بہت خطرناک باتیں ہیں اور کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے میں میں یہ اللہ جو سب اختیار کرے گا ہمارے راستے میں چلے گا گناہوں سے بچے گا ہم اس کو آسان اس کو آسانی پیدا کاموں میں آسانی کر پاتے ججا الگ میں امریکی یوسرا کاموں میں آسانی اور مخرجہ مشکلات میں سے اس کو نکال دیں گے دیکھو آسانی بھی پیدا کروائیں گے مشکلات سے بھی نکالیں گے کتنی مشکلات ہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں مشکلات سے نکال دیتے ہیں وہ میں سے اور اس کو ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا رسک کا مسئلہ کتنا بڑا ہے ہر زمانے میں رہا ہے اس زمانے میں آدمی کتنا پریشان ہے تو یہ بھی واضح ہے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے لیکن ہم رسک کے لیے تقوا اختیار نہ کریں آسانیوں کے لیے تقوا اختیار نہ کریں تقوا اختیار کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تب یہ سارے فائدے خود غلام بن کے ہاتھ جوڑ کے آپ کے پیچھے پیچھے آئے روزی بھی آپ کے ہاتھ جوڑے پیچھے پیچھے آئے اور جو ہے آسانیاں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی مشکلات سے نجات آپ کو خود بہت مل جائے گی اور بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے تقوا کی اختیار کرنے پر پہانے کا فرمایا ہے تو غرض یہ کہ بھائی دوستوں بات یہ کرنی تھی وہ شعر یہ تھا ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنس اور تمنا کہکشاں کو ہے کہ میری آستی ہوتی یہ اگر ایک دو آس ہوگی دوستوں اللہ کی محبت پہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے غم میں بھائی حسرت ہوتی ہے تقاضا ہوتا ہے بعض اوقات ایسے تقریبات ہوتی ہیں جس میں رشتے دار بلاتے ہیں کہ بھائی آپ آئیے خوشی کا موقع ہے لیکن نافرمانی کے بہت سے کام اس میں ہیں اب دل تقاضا بھی ہے کہ اپنے رشتے دار ہیں اپنے دوست ہیں سب احباب ہیں بہت سے لوگوں کو یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا ہے ایک ہی جگہ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک اچھا موقع ہے لیکن اب کیا ہے کہ معلوم ہو کہ وہاں تصویر خوشی ہوگی وہاں گانا بجانا ہوگا یا وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے یا وہاں بجلی کی روشنی ضرورت سے زیادہ اصراف ہے وہاں تماشا ہے تو یہ اور دوسری جو سومات ہے تو وہ نہیں جا سکتے بھائی دل پہ وہ غم بھی ہے بعض باغوں کو رونا بھی آ جاتا ہے ایک تو اچھا موقع اور رشتے دار اور سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں اب تکلیف ہو رہی ہے دل کو رونا آ گیا یہ سارے آنسو جو ہیں اللہ کے یہاں دوستوں جمع ہوتے ہیں انی لا عمل اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں ہوگا سب وہاں جمع ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں جمع کر رہے ہیں اور جب وہاں جائیں گے تو امن کے عمل میں کالا کر رکھے خیر کوئی عمل ایک دن نہ ہو اس کا آپ کو مل جائے گا تو دوستوں ایسے قدر کرنے والے مالک کو ناراض کرنے کتنی کیا کریں کتنی جہل ہے اور بے وقوفی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیار اور مقبول بنائے اور ناموں سے سو فیصد حفاظت کی توحی بتا رہا ہے ابھی جو اشعار میں پیش کروں گا وہ اسی مضمون کو بیان کر رہے ان شار کا عنوان ہے مجلس ہے پہلے دن سانس بھولنے میں جزاک اہل دل اس میں اسی خون آرزو کا ذکر ہے یعنی جب انسان اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلتا ہے تب دل توڑتا ہے تو اس دل توڑنے سے انسان کی خوب ترقی ہوتی ہے اللہ کی طرف بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل بنتی ہے لہو سے شراب دل لیکن بقدر ضرور الگ ہے نصاب دل یعنی انسان دین میں جتنی کوشش کرے گا دنیا کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اجملو فی ہوا ہے اس سے تھوڑی سی محنت کر لو اسباب کے درجے میں دکان ہے تو دکان کھول لیا نوکری ہے تو نوکری بھی چلے گئے لیکن ایسی نوکری نہ ہو کہ صبح سے لے کے رات بارہ بجے تک لگے ہوئے ہیں نہ نماز کی ہوش ہے نہ پاکی نہ پاکی کی ہوش ہے نہ اللہ والوں کے پاس جانے کی فرصت ہے ایسے ہی کاروبار کھول دیا تو اب دکان کھول کے بیٹھ گئے تو رات رات بھر لگے ہوئے ہیں دن بھر لگے ہیں اور جو یہ اقتصاد کے ساتھ جو مناسب درجے میں ہے اپنا کام کر لے اور اللہ کے احکامات کی پوری پابندی کرے نماز کا وقت ہے دکان بند کر دے نوکری ہے تو کہہ کے چلا جائے کہ بھئی ہم نماز پڑھ کے بھی آتے ہیں تو یہ ہے اور دین کے اندر جتنی مشقت اور مجاہدہ کرے گا اتنا ہی اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گی ادھر جو کام دنیا کے لیے کر رہا ہے اس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے صحیح سے خوش ہو چکے ہاں؟ قلم اٹھا لیے گئے صحیح سے خوش ہو چکے جتنی روزی مقدر میں وہ لکھ دی گئی اب وہ اگر اضافی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے غفلت ہے تھوڑا مناسب درجے میں اس کو اختیار کرے پھر اللہ پر بھروسہ کرے میں روح طلبی بھی کر رہا ہے لیکن دین کے اندر کیا ہے دین میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنی جان ماری کر دو جان دے دو اللہ کے لیے میں نے مشرق فرماتے تھے کہ جان تو اللہ اللہ ہی نے تو کی ہے جان اللہ پر فدا ہو جائے تو مٹی ہماری سوارت ہو گئی جان دی دی ہوئی انہی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو جان بھی دے دیں تو ان کی محبت کا ان کی نعمتوں کا اور ان کے جو ہے حق ادا نہیں ہو سکتا جان دی دی ہوئی انہی کی ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور میرے مرشد مرشد ثانی حضرت سید جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ کشیر ہے جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر شیر صحابہ کی جو بالکل یاد تازہ ہو جاتی ہے صحابہ کی قربانیوں کی جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر دیں جو تو جانے کا یق ہو اس تم پر پیدا کر دیں تمہارے تانے ہم جان کو جان سمجھتے کمارے اللہ تعالیٰ کی توحید سے اپنی ناجائز خواہشات کا خون پی جاتے ہیں اب ان نے فرمایا خون پینا تو حرام ہے لیکن نفس کا خون پینا حلال ہی نہیں فرض بھی ہے ناجائز خواہشات کا خون پی جاؤ اور کیسے پی جاؤ کہ جیسے شیر حرم پہ حملہ کرتا ہے اور حرم پر جب حملہ کرتا ہے اس کو یہاں سے دبوچتا ہے اور سارا خون اس کا پی جاتا ہے سارا خون پی جاتا ہے تو ہرن کیا ہوتا ہے دھن سے یہ خون ختم بس بے جان ہو گیا تو ایسے نفس کو بے جان خون سارے کو سارا خون کہ حرام ایک بھی نہیں کرنے دو حلال نعمتوں کا خوب فائدہ اٹھاؤ انڈا پیو انڈا کھاؤ سیر تفریح بھی کرو جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو وہاں سیر تفریح کی بھی اجازت ہے اپنی صحت کی نیت سے بشاشت کی نیت سے سیر تفریح بھی کر لو لیکن حرام ایک بھی دن بس کامیاب ہو گیا لیکن جگر کی گئے لیکن اللہ کو ناراض خون کر دیا اپنی خواہشات دل کا خون کر دیا لیکن ایک کام بھی ایسا نہ کیا کہ اللہ کو ناراض کیا رب رب کائنات کے دل کو حاصل دل میں آ جاتا ہے اللہ دل میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کون بچی ہے بڑی عمر کی ہے آپ کے ساتھ ہیں بیٹے وہاں ہیں فاطمہ ہے اتنی بڑی ہو گئی یہ وہاں رہے تو اچھا ہے عمر تو کم ہے چھوٹی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند المنکسرت قلوب دیکھو اللہ نے اپنے رہنے کے لیے ٹوٹے ہوئے دل کو پسند کرنا ہے ہے نا اللہ کی مرضی اللہ کے دکانوں میں اللہ کو یہ ٹوٹا ہوا ٹوٹا ہوا دل پسند ہے اپنے بندوں کا ٹوٹا ہوا دل رہنے کی جگہ <laughs> جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے جتنی عظیم ذات ہوتی ہے تو وہ اس کو رہنے کے لیے اتنی عظیم شان محل بلڈنگ کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے لیے کیا پسند کیا <laughs> ایک دوست مومن کے دل کی قیمت تو دیکھو دیکھا ہے نا اس ٹوٹے ہوئے دل کو اپنا مسکن بنا رہا اس مسکن سے مجھے حضرت کا شیر اور زیادہ آیا کو یاد آ رہا ہے لیکن زبان پہ نہیں آتا گرا کے بجلی گرا کے بجلی کیا ہے یہ دیکھو یہ عجیب آدمی ہے یہ ایسے زبان بھی نہیں ان کی زبان سنگھی ہے لیکن بالک کے اشعار سے واقعی ہے مان گیا کہ اس کو محبت ہے یہ اشعار سے محبت ہونا تو اللہ والوں سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے تو گرا کے بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے نا یہی ہے نا گرا کی بجلی جلا کے گرا کی بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے غموں کے پھولوں سے میرے دل کو برائے مسکن سجا لیا جلا کے گرا کی بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا دیا ہے اپنا بنا دیا سنا ہی اب ہم غم اٹھا کے اور احسان جتاتے ہیں کہ ہم بڑے پہلوان ہو رہے ہیں ارے کیا دوست یہ تو ان کی مہربانی ہے بھائی ان کے راستے کا غم اٹھانا انہی کا احسان ہے انہی کی توفیق ہے ان کی مہربانی ہے ہاں، دوستوں کو اپنا درد دل دیا دشمنوں کو رہش آ وہ دل دیا دوستوں کو اپنا درد دل دیا یہ تو ان کی مہربانی کا سلا ہے بھائی بجلی میرا نشیمن جلا کے اپنا بنا لیا ہے غموں کے پھولوں سے میرے دل کو برائے مسکن سجا لیا سولہ دل میں شوق سے رب پاتے دل میں شوق پیتے ہیں گو ن سلو جگر جب جنا پیتے جیتے گو میں سلو جگل جب جنا دے گھر ہو تلسی آیا میں جو میری یاد سے اعراض کرے گا نا فرمانی کرے گا اس کی معیشت کو تب کر دیا جائے گا تلسی آیا اس سے جو مجاز نظر بازی کا مرض اور عشق مجازی کا مرض نام روموں سے عشق لڑانا حرام در جائے جو نام اتر دے عشق مجاز سے جو مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو گناہ تو بہت ہے جھوٹ بولنا چوری کرنا نماز نہ پڑھنا اور عزت کرنا گانے سننا لیکن فرماتے تھے کہ دیکھو اگر مثلا نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے قبلہ کا تینتالیس درجے ہٹ کے انحراف ہو گیا گناہ کرنے سے اللہ سے انحراف ہو جاتا ہے دوری ہو جاتی ہے جھوٹ بولنے سے مثلا بیس فیصد انحراف ہو گیا یا غیبت کرنے سے اور پچاس فیصد ساٹھ فیصد خراب ہو گیا بندہ اللہ سے دور ہو گیا لیکن بدنے کا ہی نظر خراب کرنا نامحرموں کو دیکھنا یہی لڑکوں کو دیکھنا یہ ایسا جرم ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی طرف سے قبلہ بالکل ہی پلٹ جاتا ہے ایک سو اسی درجے خراب ہو جاتا ہے ایک سو اسی اب یہ ایسے تھے اب اللہ کی طرف چہرہ تھا رخ تھا اور اللہ کی طرف پیٹ ہو گئی اور اس حرام میں اس کی طرف قبلہ ہو گیا اتنی جو ہے خطرناک چیز ہے اور بہت سے لوگوں کا خاتمہ بھی اس خراب ہو گیا جیسے قصہ حضرت نے سنا ہے پرانا کہ ایک شخص سے لوگوں نے کہا جب وہ مر رہا تھا تو اس سے کہا کہ توبہ کر لو تم نے حرامش میں زندگی کما دی اب آخری وقت ہے توبہ کر لو ابھی موت نہیں ہے تو اس نے کہا کہ رحمت الخط خوبصورت مر گیا کہا کہ میرے میں محبوب فانی محبوب کا راضی ہو جانا مجھے اس خالق دلیل کی رحمت سے زیادہ ہے بتائیے کفر سنبھل گیا یہ ایسی خطرناک چیز ہے اس لیے ایک بھی نظر خراب نہ ہونے کا کو ایک بھی نظر خراب ہونا خطرناک ہے ہم رستہ بدل سکتا ہے جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے کس طرح ہے گناہ میں

شیر سن لو کمال دوست ایسا عظیم الشان دیکھتے ہیں اللہ اعلیٰ شہر مل جائے دنیا میں سے بڑی کوئی نعمت واللہ کوئی نعمت سن لو کمال اب کی زبان سے سن لو کمال جل بھون گیا ہو جل بھون کے کباب ہو گیا ایک بھی خواہش پوری نہ ہونے ایک بھی خواہش سن لو کمال اب کر کی زبان سے سن لو کمال آشان اب کر کی زبان مجیش بدمی و پاب کباد کلکے جیش بدمی باب کباب بلکی میں آ سو کے لوگ دیشن مرد ال خواہش ناجائز ناجائز خواہش جائز جتنی خواہشات ہیں جتنی استعداد ہو اللہ نے جو نعمت دی ہو استعمال کر اور کوئی منع نہیں ناجائز ایک ہے حلال نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو شکر تم لازی اللہ کا وعدہ ہے حلال نعمت استعمال کرو اور شکر لازم کرو شکر لازم کرو اور دل میں کہو کہ اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے کہ آپ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم تو اس قابل نہیں تھے اللہ آپ کو شکر ہے بلا استحقاق آپ نے ہمیں یہ عطا فرمائے جو بھی نعمت ہو اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں حلال نعمت کو استعمال کر کے شکر ادا کرو اس پہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نعمت میں اضافہ کل کے قصہ وہاں سنایا تھا بہادر آباد میں ان کے ہمارے انور صاحب کے تو ایک شیر جو خاص ہے وہ رہ گیا نا جن میں سنا ہوگا ان کو پہنچ جائے گا وہ شاہ ابو اور اللہ علیہ ایک بزرگ تھے کا واقعہ سے سنا ہوا بیان کیا تھا کہ ان کے شہر نے ان کو کسی بات پہ ڈانٹ کر نکال دیا ناراض ہو گئے اور وہ محبت چونکہ جو سچی محبت ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے بس وہ ذرا سی باتوں سے جو ہے پھر متاثر نہیں ہوتا سچا جو عاشق ہوتا ہے وہ تو وہ چکر لگاتے رہتے تھے شہر کے آس پاس اور چونکہ شیخ کا حکم تھا نکال دیا تھا تو نکلے ہوئے تھے لیکن بے چین رہتے تھے آس پاس تو بہرحال ان کے گھر میں وہ چھٹ ٹپکنے لگی قصہ ہے تو انہوں نے پیرانی صاحبہ نے کہا کہ چھٹ ٹپک رہی ہے بھائی برسات ہے تو کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں وہ تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے جانتے نہیں ان کا فلاں وہ جو بی کا شاہ ہے ان کے جو خادم تھے جن کو نکالا تھا ان کا نام بی کا شاہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہی ایک آدمی جانتا تھا ایک کام اور آپ نے تو اس کو نکال دیا ہے تو کہا کہ ہم نے نکالا ہے آپ نے تو نہیں نکالا آپ کسی کو کہہ کے بلوا ان کو بلوایا انہوں نے وہ چھت چاہیے تھا شہر کے گھر میں کام مل گیا تو ان کے تو باہر آ گئے گئی فوراً دوڑے درست کرنا شروع کر دی اور دوپہر کو جب شہر کھانا کھانے گھر آئے اب یہ ان کو دیکھتے جا رہے ہیں یا رکھ کر رہے ہیں اور شہر کھانا کھا رہے ہیں اچانک پھر شہر کو محبت آئی پرانے تھے خادم تھے وہ ہاں، سچے عاشق تھے شہر اگر کسی کو ٹھانٹ کر نکال دیتا ہے یا کوئی اس سے سرزنش کرتا ہے تو دل سے نفرت نہیں کرتا دل سے محبت کرتا ہے جیسے ایک آدمی ایک سرجن ہے اگر کسی مریض کو دیکھتا ہے کہ اس کے تھوڑا پھنسی پک گیا ہے اس کو چیرا لگانا ضروری ہے تو اگر وہ چیرا نہ لگائے گا تو وہ دیندار ہوگا خیانت کرے گا لگانا ضروری ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مریض سے نفرت کرتا ہے بلکہ وہ تو مریض کے اور فائدے کا کام کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹ کھا کر بھی احسان مند ہونا چاہیے میرا علاج ہو رہا ہے تو غرض یہ کہ وہ درست کر رہے تھے اور وہ کھانا کھا رہے تھے اچانک شہر کو محبت آئی اور نے جو بنایا تھا کہا کہ لے بھی اسی لیے ان کا نام شاہ پڑ گیا مطلب لے بھی تو وہ فوراً چھت سے کود پڑے اور وہ لقمہ کھا لیا بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ فوراً ہی شہر کی ساری نسبت منتقل ہو گئی لقمہ کھاتے ہی تو یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بھائی وہ کھانا کھانا کھاتے ہی کھانے میں نسبت نہیں ہوتی وہ نسبت تو اوپر لکھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے مجاہدات کیے ہوئے تھے عشق محبت کا سب معاملہ طے ہو چکا تھا ایک وقت اللہ کے مقرر تھا اس وقت لقمہ دیا اس نسبت منتقل ہو گئی تو اس پہ وہ شعر رہ گیا تھا سنانا بڑا شیطانہ شعر ہے اور فرمایا کہ جو انہوں نے شاہ نے کہا کیونکہ انہوں نے بھیک ملی تھی نا شہر سے تو ان کا نام بیکا شاہ پر تو انہوں نے یہ شعر پڑھا کے کاغا سے ہنس کی ہو کرت نہ لاگی باہر کاغا کہتے ہیں کوے کو کاغا اور کا کام ہے جگاجت کھانا اور ہنس جو ہے وہ موتی چنتا ہے ہنس وہ پرندہ ہے جو موتی چنتا ہے اس کی رضا آگاہ ہوتی ہے کاغا سے ہنس کی ہو یعنی شیخ آپ نے ہنس بنا دیا موتی چن اللہ کے نام کا موتی چنتا ہوں اور وہ کھاتا ہوں اللہ کی اللہ اللہ کرتا ہوں نیک ہو گیا ہوں گنا کاغا سے ہنس کی ہو لاگی بار بیکا مار پر پرواریاں دل میں سو سو بار سو سو بار میں آپ کے شہر کو پہنچ جاؤں کیا آپ نے مجھے گندگی کھانے کے راستے سے گناہوں کے راستے سے بچا کر آپ نے اللہ کے راستے پہ لگا پہنا کیا نماز کا وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابتدا کہاں ہوگی انتہا یہاں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کیا آج کیا تاریخ ہے چودہ اگست سے پہلے تیرہ اگست کافی ہے آج کل اس کو زیادہ بڑھا دیا گیا ہے ایک دن کا جشن کافی نہیں ہے ایک دن پہلے بتا دیں گے کتاب لے جائیں وہ ہاں جن کے پاس نام اسلام پاکستان اسلامی ممالک